بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو تراسی اللہ الکافی جل جلالہ شانہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کے لیے کافی ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل اللہ تعالیٰ دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں فص یکفی اللہ اللّہ السمیع العلیم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فتح نصرت اور غلبہ دینے کے لیے کافی ہیں علیہ صلاح بکافن عبدہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کی سازشوں تدبیروں اور حملوں کو ناکام بنانے کے لیے کافی ہیں وہ افو عمری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ طاقتور لشکروں کو شکست دینے کے لیے کافی ہیں سیح ضم الجم الدبر اللہ تعالیٰ دشمنوں کو اکھاڑنے اور لرزانے کے لیے کافی ہیں اللہ منزل الکتاب سریع الحساب مجری الصحاب حاضم الاحزاب اظم ہم و زلزل اللہ تعالیٰ خوف کو امن سے اور مغلوبیت کو غلبے سے بدلنے کے لیے کافی ہیں عوراتنا و عامر رواتنا اللہ تعالیٰ مشرکوں کی گردنیں توڑنے اور جھکانے کے لیے کافی ہیں اللہ انا نہ فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہوں اس کے لیے وہ ہر منزل میں کافی ہیں اللہ مقفینہ بما شئت عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا ہاں بے شک اللہ الکافی اللہ الکافی اللہ الکافی جل جلالہ و وشانہ تین جمع ایک اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندوں کے ساتھ ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اپنے امتیوں کے رہنما ہیں کسی حال میں تنہائی نہیں بے بسی نہیں مایوسی نہیں چند دن پہلے تک حالات ایسے تھے کہ ہم پر تین چیزیں لازمی تھیں اور ان دنوں میں کامیابی تھی نمبر ایک شکر کرنا نمبر دو فخر سے بچنا نمبر تین عجب سے بچنا ہر طرف بہاریں مچل رہی تھیں قوس سے چھائی ہوئی تھی خوشی کے شگوفے پھلدار ہو رہے تھے الحمد رب العالمین الحمد رب العالمین اور اب حالات بدل گئے اب ہم پر تین جمع ایک واجب ہے اور اسی میں انشاءاللہ کامیابی ہے نمبر ایک وہن یعنی بزدلی سے بچنا نمبر دو کمزور نہ پڑنا نمبر تین نہ دبنا یعنی نہ جھکنا نہ سہارے ڈھونڈنا اور ایک چیز یہ کہ یہ دعا بہت مانگنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا و فی امرنا و اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین یہ تین جمع ایک یعنی چار کام نصیب ہو جائے تو مزے ہی مزے فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرہ دنیا میں بھی اجر ہی اجر خیر ہی خیر آخرت میں بھی خیر ہی خیر اب کمزوری بزدلی اور جھکنے سے کیسے بچیں طریقہ آسان ہے نظر آخرت پر رہے اور دعا اللہ تعالیٰ سے جاری رہے اللہ اعوذ بکا من الوہنی و والاستکانہ یا اللہ آپ کی حفاظت اور پناہ چاہتا ہوں بزدلی کمزوری اور دبنے جھکنے سے کتنا مزہ آتا ہے جب اس موقع پر غزوہ احزاب والی دعا مانگی جائے اللهم منزل الكتاب سریع الحساب مجری الصحاب حازم الاحزاب جم وزلزلهم یا اللہ کتاب کو نازل فرمانے والے جلد حساب چکانے والے بادلوں کو ہکانے والے لشکروں کو ہرانے والے ان دشمنوں کو شکست دے اور انہیں لرزا دے اکھاڑ دے اور ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں اللہم منزل الكتاب مجری الصحاب حازم الاحزاب جم منصرنا ہم علیہم یا اللہ ہمیں ان کے مقابلے میں اپنی نصرت اور غلبہ عطا فرما اس بات کو بھول جاؤ انڈیا والوں کا دماغ کام نہیں کر رہا وہ خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ اس بات کو بھول جائیں کہ ان کا شور شرابہ ان کی دھمکیاں ہمیں ڈرا رہی ہیں بالکل نہیں بالکل نہیں ان کی دھمکیوں سے تو ہمارا خون مزید جوش مارتا ہے ان کی دھمکیاں ہمارے لیے وہی کام کرتی ہیں جو کسی شاعر کے لیے سامعین کی واہ واہ کرتی ہے ایک شاعر کہہ رہے تھے کہ سامعین کی واہ واہ میں شراب سے بھی زیادہ نشہ ہوتا ہے شراب کا تو الحمد للہ تجربہ نہیں مگر واقعی دشمنوں کی دھمکیوں میں بہت لطف آتا ہے حسب و نعم الوکیل حسب و نعم الوکیل یہ پیارا کلام حسب و نعم الوکیل دھمکیوں کے جواب میں ہی کہا گیا تھا تو محبوب حقیقی کو اتنا پسند آیا حسب و نعم الوکیل انڈیا میں ہر بات پر مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا دبایا جا رہا تھا کشمیر میں ظلم کی آگ جل رہی تھی اب مظلوموں نے جواب دیا تو ساری دنیا کو شکایتیں کرتے پھرتے ہیں یہ کون سی غیرت ہے اور کون سی بہادری کاش ان میں تھوڑی سی شرم ہوتی تو ڈوب مرتے مگر کہاں ان المشرکون نجسن نہ المشرکون ان یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک سچا ہے پاکستانی صحافیوں سے ایک سوال آپ حضرات و خواتین کشمیر میں ہونے والی ہر کارروائی کے بعد چند مزا چند مظالم کر اپنے نامۂ اعمال کو کیوں سیاہ کرتے ہیں پہلا ظلم یہ کہ ہمیشہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اس کارروائی سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوا دوسرا ظلم یہ کہ کشمیری بہادر نوجوان کی کارروائی کو انڈیا کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ اس نے خود کرایا ہوگا تیسرا ظلم یہ کہ پاکستان میں موجود کشمیری مجاہدین کے حامیوں کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ انڈیا کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ چند باتوں پر غور فرمائیں نمبر ایک کشمیر پر انڈیا کا بھی دعویٰ ہے اور پاکستان کا بھی انڈیا نے وہاں سات لاکھ سے زائد آرمی اور مسلح دستے بھیج رکھے ہیں پاکستان نے وہاں کیا بھیجا ہے انڈیا کشمیر پر قبضے کے لیے ماہانہ اربوں روپے خرچ کر رہا ہے پاکستان کتنا خرچ کر رہا ہے انڈیا کشمیر کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے ہر حد سے گزر کر مظالم ڈھا رہا ہے پاکستان کیا کر رہا ہے مگر اس کے باوجود کشمیری مسلمان پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ادھر آپ حضرات کی سنگ دلی کا یہ عالم ہے کہ وہاں اگر کوئی کشمیری مجاہد مضبوط حملہ کر دے تو آپ کو اپنے کرکٹ میچوں کی فکر لگ جاتی ہے کہ انڈیا نے یہ کارروائی ہمارے کرکٹ میچ خراب کرنے کے لیے کرائی ہوگی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحافی ہو کچھ تو دین محمد کے رشتے کی لاج رکھ لیا کرو نہ تم خود جا کر کشمیری مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہو اور نہ انہیں اپنے دشمن سے لڑنے دیتے ہو تمہاری بز دلانا چیخ و پکار کی وجہ سے ان کی کاروائیاں دھول کے نیچے چھپ جاتی ہیں وہ اپنی کاروائیاں ظلم سے آزادی کے لیے کریں یا تم لاڈلوں کے فائدے کے لیے نمبر دو کیا کشمیری مسلمانوں کی حمایت کا یہ مطلب ہے کہ وہ صرف مرتے رہیں اور آپ ان کی خبریں سناتے رہیں ان کے بچے ذبح ہوتے رہیں اور آپ اس کا تذکرہ کبھی کبھار اقوام متحدہ میں کرائیں ان کی نسل کشی ہوتی رہے اور آپ صرف مذمتی بیان دے دیا کریں اور اپنی اس حمایت کا معاوضہ یہ لیں کہ اگر وہ اپنے دشمن اور اپنے قاتل کو ماریں تو آپ فوراً ان کی مذمت شروع کر دیں ایک بیٹے کی شہادت کتنا بڑا صدمہ ہوتی ہے کسی کا اپنا بیٹا ہو تو وہ تھوڑا سا سوچ لے نمبر تین کشمیری مسلمان حالت جنگ میں ہیں ان میں سے جو لڑنے نکل چکے ہوتے ہیں وہ بہت سخت حالات میں ہوتے ہیں ان کو اپنی ایک ایک کارروائی کی تیاری میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں یہ بات ہر ذی شعور اچھی طرح سمجھتا ہے پھر وہ مجاہد کس طرح سے ہر کارروائی کے وقت خبریں ٹٹول سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کسی وی آئی پی کا دورہ تو نہیں ہو رہا کوئی کرکٹ میچ تو نہیں چل رہا مسلمانوں کے محسن سکھوں کے لیے کوئی راہداری تو نہیں کھولی جا رہی پھر اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ پاکستان تو اس وقت انتہائی نازک حالات میں اور وہاں سپر لیگ کے کرکٹ میچ چل رہے ہیں تو وہ مجاہد فوراً اپنی کارروائی روک لے خود کو دشمنوں کے حوالے کر دے قاتلوں کو اپنا گھر سپرد کر دے تاکہ وہ وہاں عزتیں پامال کریں خون کی ہولی کھیلیں نمبر چار پاکستان تو جس دن سے امریکہ اور نیٹو کی سلیبی جنگ کا حصہ بنا ہے یہاں تو ہر وقت حالات نازک ہی رہتے ہیں ہمارے اس وقت کے حکمرانوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا گناہ کیا اور بعد کے حکمرانوں نے اس گناہ کے انڈوں تک کی حفاظت کی اس گناہ کے بعد سے پاکستان کے حالات کب اچھے ہوئے ہیں ہم رو رو کر تھک گئے کہ اس منوس گناہ سے جان چھڑاؤ تو پاکستان میں امن بھی آ جائے گا اور استحکام بھی اللہ تعالیٰ صرف تمہارا نہیں ہے تم نے جن افغان بچوں یا ان کی ماؤں کی گود میں امریکہ سے کی جن افغان بچوں کا ان کی ماؤں کی گود میں امریکہ سے قیمہ کروایا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے تم اس گناہ سے نہیں نکلو گے تو حالات بھی اسی طرح رہیں گے اسی وجہ سے انڈیا جیسا ناپاک بزدل اور کمینہ ملک ہر دن تم پر چڑھا آتا ہے تمہیں دھمکیاں دیتا ہے اور تم اب بھی اس خواب میں ہو کہ تمہاری امن امن کی رٹ سے امریکہ یا عالمی برادری تمہارے حق میں ہو جائیں گے یاد رکھو تم مسلمان ہو تم ان ظالموں کی نگاہ میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو انڈیا کو حاصل ہے انڈیا ہر کفر اور کمینگی میں ان کے ساتھ ہوتا ہے تم اتنا نہیں گر سکتے ہاں اگر تم اسلام کو مضبوط تھام لو عزت و غیرت سے جینے کا عزم کر لو تو دنیا تمہیں ضرور تسلیم کر لے گی مایوسی کی گنجائش نہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں فعال الماء یرید اللہ تعالیٰ ہی پاکستان کی حفاظت فرما رہے ہیں ماضی میں بھی کئی طوفان آئے اور گزر گئے اللہ تعالیٰ ہی کشمیر کی تحریک آزادی کو چلا رہے ہیں یہ تحریک کئی بار مٹانے کی مکمل کوشش پہلے بھی ہو چکی ہے مگر اسے مٹانے والے ایسے مٹے کہ دنیا کے رہے اور نہ آخرت کے اب وہ جلت و قسم پرسی کی زندگی کاٹ رہے ہیں یا مر کھپ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کی قدر ہے غیرت کی قدر ہے بہادری کی قدر ہے جو ایمان غیرت اور بہادری پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسے کامیابوں سے ہمکنار فرماتے ہیں آج جن کے پاس چار دن کے لیے کچھ اختیارات ہیں ان کے لیے سنہری موقع ہے کہ اپنی آخرت کے لیے اور اسلامی تاریخ میں اعزاز پانے کے لیے ایمان غیرت اور بہادری والے فیصلے کریں اپنے وقتی مفادات کی خاطر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی نہ کریں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے موت کا ایک وقت مقرر فرما دیا ہے بزدلی کرنے سے زندگی بڑھتی نہیں ہے اور ہمت و استقامت دکھانے سے زندگی گھٹتی نہیں ہے جن سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہے ہیں وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک بغیر رکے بغیر تھکے کام کرتے رہیں موت نے جب آنا ہوگا خود آ جائے گی مرنے سے پہلے مر جانا ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے بے شک اللہ ایک ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک عشری شیعہ ولا اتخذو من ہی ولیہ گزارش یہ رنگ و نور گزشتہ رات لکھا تھا الگ صبح انڈیا کے ہوائی حملے کی خبر آ گئی اس پر تفصیلی بات پھر کبھی انشاءاللہ اللہ یقینی اطلاع ہے کہ الحمد للہ کوئی نقصان نہیں ہوا انڈیا کی معلومات غلط حکمران دھوکے باز فوج بزدل اور میڈیا جھوٹا ہے اہل اسلام کے لیے فکر کی کوئی